حضرت معاویہ بن جاہمہ سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر جنت کا حصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر یعنی جنت کا حصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر یعنی جنت کا حصول ہے آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑا رہ جنت وہی ہے ہارون بن عبداللہ حمال کے واسطے سے مروی روایت میں ہے کہ حضرت جاہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدرجہ بالا بات عرض کی تھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فرمایا جاہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکاسی